باس پیا میں نے باس پیا باس پیا میں نے باس پیا باس پیا میں نے باس پیا باس پیا میں نے باس پیا محبوب سبحانی یا شیخ عبد القادر جیلانی زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سرزمی بغداد کی دیکھی تجلی گی تجلی روشنی گی روشنی دیکھی غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی یار غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نگاہ ڈالی بنا گھر کام اس کا گو گئی سب دور بدرالی میرے گو سلور کی شان بھی کیا شان گئے عالی سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا دگے خالی شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی مخالف تھی ہوا دریا میں تھی ایسی لہر آئی گئی دریا میں کشتی ڈوب ساحل پہ خبر آئی صحیح پہ ایک روتی پیٹتی آقا کے گھر آئی دعا مانگی جناب غوث نے کشتی ابھر آئی زمانے تم نے میرے غوث کی دریا دلی دیکھی غوث دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی خیال غوث کی دل میں سکونت ہو گئی تابش منور میری دنیا محبت ہو گئی تابش نگاہ شوق کی اب پوری حسرت ہو گئی تابش خدا کا شکر گھر بیٹھے زیارت ہو گئی تابش کہ میں نے خواب میں صورت جناب خوف کی دیکھی کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی دیا روس کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی شہ بغداد نے جس پر کرم کی ایک نگاہ ڈالی بنا گھر کام اس کا گو گئی سب دور بدلالی میرے غوث البرا کی شان بھی کیا شان ہے علی سوالی آپ کے در سے کبھی لوٹا دے خالی شہنشاہوں سے بھی بڑھ کر سخاوت آپ کی دیکھی غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی زمانے میں اگر دیکھی تو شان قادری دیکھی نبوت کے گلستہ میں ولایت کی گلی دیکھی حقیقت کھل گئی جب سر زمیں بغداد کی دیکھی تجلی گی تجلی روشنی گی روشنی دیکھیے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دیکھی طارے غوث کیا دیکھا مدینے کی گلی دے غوث میرے باسپیا باسپیا میرے باسپیا باسپیا میرے باسپیا باسپیا میرے پیا